ابو نعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو لوگوں کے اجدہام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں اس لیے آپ نے اجازت دے دی چنانچہ وہ اجدہام سے پہلے روانہ ہو گئیں لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکاسی